اس کے درمیان جو رکاوٹ ہے اس کا ذکر کیا ہے اور ان چار آیتوں کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے جو کامیابی کے اندر رکاوٹ ہے اس کو دور کرنے کا طریقہ جو ہے بتلایا ہے اس سے پہلے کہ میں کامیابی کا ذکر کروں اس سے پہلے میں صورت العلیٰ کے متعلق کچھ عد کرنا چاہتا ہوں یہ صورت العلیٰ اس میں آخری سارے کے اندر جو ہے آدھے سارے سے پہلے کا صورت العلیٰ اس صورت العلیٰ کے متعلق آتا ہے کہ اب تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کی نماز جمعہ کی نماز کی پہلی رکعت میں اور جمعہ کی نماز کی دوسری رکعت میں صورت الباشیا اور جمعہ کی نماز کی پہلی رکعت میں صورت پڑھا کرتے تھے اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اکثر عید کی نمازوں میں عید کی پہلی میں نماز کی پہلی رکعت میں صورت العلی دوسری رقص میں اکثر سورت پڑھا کرتے تھے اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چودہ صحابہ سے روایت ہے کہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز و فطر کے اندر نماز فطر کی پہلی رقص میں سورت العلیٰ دوسری رقص میں سورت القاف تیسری رقط میں صورت الاخلاق پڑھا کرتے تھے اب جو مطر والی بات ہے آپ دیکھیں کہ چودہ صحابہ نے روایت کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فطر کی پہلی رکعت میں سورت العلیٰ دوسری رکعت میں سورت القافر اور تیسری رکعت میں سورت الاخلاق پڑھا کرتے تھے تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ فطر کی نماز جو ہے وہ تین ہیں نہ ایک رکعت ہے اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بطر کی نماز ایک رقط پری ہوتی تو صحابہ کرام اس کو بھی بیان کرتے تو صحابہ کرام بتلاتے کہ فلاں جگہ پر فلاں وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بطر کی نماز ایک رقط پڑھی اور اس ایک رقط کے اندر آپ نے اس صورت کی تلاوت کرنی تو اس کا ذکر نہیں اب بات یہ ہے کہ وطر کی نماز ثابت ہوئی کہ نبی کریم صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تین رتق نماز فکر ثابت ہوئے ایک نماز کمان ثابت نہیں ہوئے کیونکہ صحابہ کرام نے ایک فکر کا ذکر ہی نہیں کیا جب آپ نے فکر ہی نہیں کیا تو پھر وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہی نہیں ہوئے اب جو لوگ نماز فکر ایک رتق پڑھتے ہیں وہ خود بھی مانتے ہیں یہ اللہ کا عجیب نظام ہے باطل سے اللہ منواتا ہے اور یہ بات یاد رکھیں کہ باطل پیدا ہی اس وقت ہوتا ہے جب حق موجود ہوتا ہے باطل حق کے مقابلے میں ہوتا ہے اور باطل آتا ہی اس وقت ہے جب حق موجود ہوتا ہے تو ہمیشہ یہی رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے باطل سے اقرار کروایا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قرآن مزید اترا باطل نے مشرقین مکہ نے شور شرابہ کیا اور کہا کہ یہ جادوگر ہیں نعوذ باللہ من ظالم یہ اشعار ہیں تو پھر خود ہی مانتے تھے کہ یہ قرآن مزید ہے جب آپس میں مل جل کر بیٹھتے تھے تو خود ہی مانتے تھے یہ اللہ کا کلام ہے نہ کہ یہ شاعر ہیں یا اشعار ہیں اور خود ہی اقرار کرتے تھے اور خود ہی جا کے قرآن کو سنتے تھے چھپ چھپ کر قرآن کی لذت محسوس کرتے تھے اور خود اس کو سنتے تھے یعنی حق باطل جو ہے ماننے کے لیے تیار ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی زبان سے یہ بات نکلواتے ہیں اب جو لوگ نماز بطر ایک رکت پڑھتے ہیں وہ کس طرح مانتے ہیں وہ اس طریقے سے مانتے ہیں کہ وہ ایک حدیث پیش کرتے ہیں نماز تراوی کی اور نماز تراوی کی جو حدیث پیش کرتے ہیں آٹھ رقط کی پہلی بات تو یہ ہے جو وہ آٹھ رقب کی حدیث پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں وہ حدیث بھی نماز تراوی کی حدیث نہیں ہے بلکہ تحجد کی حدیث ہے اب کیسے معلوم ہو کہ یہ میری بات ٹھیک ہے یا ان کی بات ٹھیک ہے تو آئیے حدیث کی طرف چلتے ہیں حدیث خود بتلاتی ہے کہ میں تحجد کی حدیث ہوں بات یہ ہے کہ آج جیسے لوگوں کو اور مجھ جیسے لوگوں کو آدمی کو جب کسی چیز کا پتہ ہی نہیں ہوتا اور ان لوگوں کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہمیں آٹھ سطحیں دکھانی ہیں انہوں نے تو وہ یہ کرتے ہیں کہ ہمیں اس حدیث کے اندر آٹھ سطحوں کا ذکر کراتے ہیں ذکر دکھا دیتے ہیں اور ہم لوگ مان لیتے ہیں کہ تراوی کی نماز جو ہے آٹھ سطح ہے اگر آپ اس حدیث کو اسی کتاب کے اندر یعنی جو مح کی کتابیں لکھی ہوئی ہیں انہیں کتابوں کے اندر اگر ہم کچھ عبارت کو شروع میں پڑھیں اور اس کو آخر تک لے کر چلیں تو ہمیں معلوم ہو جائے کہ یہ حدیث تراوی کے لیے نہیں یہ حدیث تراوی کے لیے نہیں بلکہ تاجر کے لیے یہ اس طرح ہے کہ کوئی آدمی قرآن مجید کی یہ آیت پڑھے کتنی آیت پڑھے کہ بھائی نماز کیوں نہیں پڑھتے وہ کہے کہ قرآن میں حکم ہے کہ ولا الصلاۃ نماز کہتا ہے کہ تم قریب مت جاؤ نماز کے تو قرآن کو منع کرتا ہے اس سے کہا جائے گا بھائی آگے بھی پڑھو آگے وہ کہتا ہے وہاں تم سفارہ اس حالت میں کہ تم نشے کی حالت میں ہو جب آدمی ولا تقرب پڑے گا تو مانی تو یہی ہوں گے کہ نماز کے قریب مت جاؤ جب آگے پڑھے گا تو معلوم ہوگا نا کہ اس وقت نماز کے قریب نہیں جانا جب آدمی نشے کی حالت میں ہوگا اب جب یہ ہم حدیث پڑھتے ہیں تو حدیث کو حمایت کرتے ہیں اما عائشہ سے رضی اللہ ادبا وہ حدیث کیا ہے اب میں آپ کو پوری حدیث سناتا ہوں وہ حدیث یہ ہے کہ اما عائشہ سے رضی اللہ انحاث ہے کسی نے پوچھا کہ اما یہ بتلائی ہے کہ رات کے وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کیسی ہوتی تھی کیونکہ رات کے وقت آپ ازواج متحرات کے ساتھ ہوتے تھے تو تنہائی کی نماز تھی تو وہ صحابہ نے پوچھی اما رضی اللہ عنہ سے تو اما رضی اللہ عنہ فرما رہی ہیں اب ذرا الفاظ سے آپ غور کریں کہ آپ شروع میں یہ الفاظ ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز رمضان اور غیر رمضان اب دیکھیں حدیث شروع میں بتلا رہی ہے یہ تراویح کی حدیث نہیں بلکہ کے کی حدیث ہے کیا جو لوگ اس حدیث کو پیش کرتے ہیں کیا وہ رمضان کے علاوہ تراویاں کرتے ہیں یہ کرتے تو یہ حدیث بتاتی ہے اگر وہ اس حدیث کو پیش کرتے ہیں تو پھر حدیث کے اوپر ان کا عمل نہیں ایک بات رمضان غیر رمضان ہے وہ لوگ آپ کو آٹھ رگت تو دکھا دیتے ہیں مگر اس کے اندر آپ دیکھیں کہ حضرت عائشہ اللہ رضی عنہ آٹھ کی ترتیب کیا بتلاتی ہیں فرماتی ہیں کہ مت پوچھو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رات کے وقت کی نماز پہلے آپ چار رکعتیں کرتے ہیں اور مت پوچھو اس کی لمبائی حوالہ سے لمبی کرتے ہیں آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز بہت لمبی لمبی پڑا کرتے تھے تو فرمایا کہ مت پوچھو آپ دیکھیں پھر فرمایا کہ چار رکعتوں کے بعد پھر آپ چار رکعتیں پڑھتے تھے تو یہ بتلائیں کہ نماز تراویح دو دو رکعتیں ہو کر ہوتی ہے یا چار چار رکعتیں ہو کر ہوتی ہے تحجد کی نماز چار چار رکعتیں ہوتی ہیں اگر یہ تراویح کی نماز ہوتی تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دو رکعت پڑھتے تھے پھر دو رکعت پڑھتے تھے پھر دو رکعت کرتے تھے پھر حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ تحجد کی نماز ہے پھر آپ دیکھیں یہ جو حدیث ہے جو یہ حدیث ہے کہ اس کے اندر ذکر کیا ہے جیسے حدیث کے مفہوم ہو اس کے مطابق عمل کرنا چاہیے تو اس حدیث میں ذکر کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا کرتے تھے اس حدیث میں یہ ذکر نہیں ہے کہ آپ پڑھایا کرتے تھے جو لوگ اس حدیث کو پیش کرتے ہیں تو وہ اگر پڑھتے ہیں چلو اس حدیث پہ عمل کرتے ہیں اگر وہ پڑھاتے ہیں تو پھر یہ حدیث پر عمل نہیں ہے تو چوتھی بات اس کے اندر یہ ہے اس کے اندر وہ ذکر کرتے ہیں اسی حدیث کے اندر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ اس کے بعد آٹھ رقطوں کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سرائے رکھ نمازیں ذکر فکر کرتے ہیں تو آٹھ اور تین کتنے ہو گئے گیارہ تو وہ لوگ بھی مانتے ہیں کہ نماز فطر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ثابت ہیں وہ تین ہیں تو وہ بھی ماننے کے لیے جو ہے وہ مانتے ہیں اب بات یہ ہو گئی صورت العلیٰ کے مطالعے دوسری بات جو میں نے چار رہے تھے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے اس کے اندر میں نے پہلے بھی ذکر کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے اندر جو ہے کامیابی کا ذکر کیا ہے کامیابی کے حصول بیان کیے ہیں اور کامیابی کے لیے جو رکاوٹ ہے اس کا ذکر کیا ہے اور کامیابی کی رکاوٹ کو دور کرنے کا طریقہ بتلایا ہے اور ہم آپ فرماتے ہیں کہ کامیابی کیا ہے فرمایا کہ دنیا کے اندر کامیابی یہ ہے انسان اس کامیابی کو سمجھتا ہے کہ انسان جب کسی چیز کو حاصل کرنے کی خواہش رکھتا ہے اگر وہ اس کو حاصل ہو جائے تو وہ اس کو کامیابی سمجھتا ہے مگر آپ دیکھیں کہ جو وہ خواہش رکھتا ہے اگر اس کو وہ حاصل ہو جائے تو اس کے نزدیک وہ کامیابی ہو گئی کیا تمام لوگ اس کو کامیابی سمجھتے ہیں نہیں سمجھتے ہر کسی کے دل کے اندر اس کی اہمیت کسی کے دل کے اندر ہے کسی کے دل کے اندر نہیں کوئی اس چیز کا مخالف ہے کوئی اس چیز کا حمایتی ہے تو اس وجہ سے کامیابی دنیا کے اندر یہ ہے سب اس کو کامیابی نہیں مانتے فرمایا کہ جہاں لفظ استعمال ہوا ہے اخلاق اب لاہا یوگ دیکھو اخلاق اخلاق اس الفاظ کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ ایسی کامیابی اس الفاظ کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ ایسی کامیابی جس کامیابی کو وہ آدمی خود بھی محسوس کرے اور تمام لوگ اس کامیابی کو مانے ابلاحن کی کو ایسی کامیابی کہتے ہیں کہ ایسی کامیابی جس کو آدمی خود بھی محسوس کرے کہ میں کامیاب ہو گیا ہوں اور پوری مخلوق تمام مخلوق ماننے کے لیے تیار ہو اور مانے اس بات کو اور وہ کہہ رہی ہو وہ دیکھ رہی ہو اس کی کامیابی ہے وہ کامیابی مان رہی ہے اور میں کہ وہ کامیابی کب ہوگی وہ حشر کے میدان کے اندر ہوگی جب حشر کے تکلیفات سے لوگ کھڑے ہوں گے جب ایک آدمی کے متعلق یہ فیصلہ ہو جائے گا کہ اس آدمی کا جہنم سے آزادی ہو گئی اور اس کو جنت کے اندر داخل کر دیا جائے تو وہ خود بھی محسوس کرے گا کہ میں کامیاب ہو گیا اور تمام لوگ جتنی مخلوقات کھڑی ہوگی تو سارے اس کو دیکھیں گے یہ باقی آدمی جو ہے کامیاب ہو گیا تو فرمایا کہ کامیابی حقیقی کامیابی وہ ہے کہ انسان خود بھی محسوس کرے اور جو ہے دوسرے بھی محسوس کریں کہ یہ کامیاب ہو گیا پھر اس کے آگے اللہ تبارک و مطالعہ ہے کامیابی کے تین اصول بیان کیے ہیں کامیابی حاصل کرنے کا طریقہ کامیابی کے اصول کیا ہے ایک اصول فرمایا کہ من صدقہ جو جو پاکیزی اختیار کرتا ہے دوسرا فرمایا کہ رپنا ربی ہی کہ اپنے رب کا ذکر کرتا ہے تیسرا فرمایا کہ پھر مسلح پھر وہ نماز پڑھتا ہے پہلی چیز ہے تذکیہ پانچ چیز اختیار کرنی فرمایا کہ تجزیہ آتا ہے تو دونوں دونوں کے لیے آتا ہے ناپاکیوں کو دور کرنے کے لیے آتا ہے آپ دیکھیں ایک تو نجازت حقیقی ہے جو نظر آتی ہے جس میں لگی ہوئی ہو تو نظر آئے اس کو نجازت حقیقی کہتے ہیں اسی طریقے سے ایک نجازت اتنی ہے جو ہمیں نظر تو نہیں آتی مگر اللہ کا حکم ہے اس کو دور کرنا ہے تو یہ نجازت ہوتی ہے لیکن آدمی پر غسل واجب ہو گیا تو یہ نجازت حکمی ہے وضو کا کرنا وضو بے وضو ہونا یہ نجازت حکمی ہے اس طریقے سے پخانے سے فارغ ہو کر آنا یہ نجازت حکمی ہے اور اس طریقے سے ایک ہے نجازت حقیقی اور ایک ہے نجازت حکمی نجازت حقیقی سے تو یہ بات معلوم ہوتی ہے وہ تو بڑا آسان طریقہ ہے کہ اس کو دھو لیتا ہے تین دفعہ جو ہے اس کو اتار دیتا ہے تو وہ صاف ہو جاتا ہے باقی کی جو ہے اس کو مل جاتی ہے مگر فرمایا کہ نجازت حکمی کیا ہے وہ کہتے ہیں کہ نجازت حکمی انسان کے ہر اعضاء پر لاگو ہوتے ہیں نجازت حکمی انسان کے ہر اذا پر لاگو ہوتا ہے کیسے فرمایا کہ دل سے شروع ہو جاؤ دل کو اور شرک سے دل کو کوپر شرک اور ریاکاری کاری سے پاک کرنا ہے نجازت زیادہ کیا ہے دل کی پاکی کی کس طرح ہوگی کہ دل کو جو ہے وہ کوپر شرک اور ریاکاری سے پاک کرنا ہے ہر آدمی کے اندر جذبات ہیں جذبات ایسی چیز ہے غصہ ایسی چیز ہے جب آدمی غصے کے اندر ہوتا ہے تو ہمیشہ غلطی کرتا ہے جائز کا احترام نہیں کرتا حلال حرام کا فرق نہیں کرتا بڑوں اور چھوٹوں کا فرق بھول جاتا ہے تو یہ جذبات ہوتی ہے تو فرمایا کہ جذبات جو ہیں حسد تکبر کے ساتھ ہیں جذبات جو ہیں حسد تکبر کے ساتھ اسی طرح آپ آ جائیں کہ انسان کی فکر ہے ہر آدمی فکر رکھتا ہے تو فرمایا کہ فکر پورے نظریات کے پاس اسی طرح آپ آ جائیں نگاہ کی طرف فرمایا کہ نگاہ جو ہے برائی اور بے حیائی سے پاس اسی طریقے سے آپ کو فرماتے ہیں کہ اعمال کی طرف آ جائیں اعمال کی طرف آ جائیں تو فرمایا کے مختصر یہ کہتے ہیں کہ اعمال جو ہیں پداعت سے پاس یعنی غیر شریع اعمال نہ ہو جو اعمال ہوں وہ شریعت کے مطابق ہوں تو اس وجہ سے اعمال فدا سے پاس ہوں اسی طریقے سے آپ لباس پر آ جائیں لباس غیر شری نہ ہو غیر مسلموں کے طریقے پر نہ ہو اسی طرح آپ جسم پر آ جائیں جسم کی جو طریقۂ کار ہے اس کی بناوٹ ہے اس کی طریقے کار جو ہوتی ہے داڑھی وغیرہ ہے اس طرح یہ سنت سنت کے مطابق ہو غیر مسلموں کے طریقے نہ ہو تو یہاں پر مجھے ایک بزرگ ایک بات کر رہے تھے فرما رہے تھے کہ دیکھو کہ مسلمان جتنے ہیں وہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں وہ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں فرمایا کہ ذرا ایک حدیث ہے وہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی آدمی اس وقت تک ایمان والا نہیں ہو سکتا کہ وہ سب سے زیادہ تمام مخلوقات میں سے سب سے زیادہ مجھ سے محبت نہ کرے کہ اگر اپنے معاشرے کے اندر دیکھو ذرا اپنے معاشرے کے اندر دیکھو کیا تمہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے تمام مخلوقات سے زیادہ فرمایا کہ ذرا جانتے ہو کہ آپ دیکھتے ہیں کہ چھوٹا بچہ ہوتا ہے وہ جب تھوڑا بڑا ہوتا ہے نا بولنا شروع کرتا ہے تو الفاظ کو تیرا میرا بولتا ہے آپ دیکھیں کہ دودھ ہے مثال کے طور پر اس کو دودھ کہے گا یا کچھ اور لفظ کہے گا اب تو اصل لفظ تو دودھ ہی ہے نا اور بچہ اس کو کہہ رہا ہے دودھ تو آپ کہیں کہ اس کی محبت کے اندر والدین کیا کہتے ہیں والدین یہ بات سمجھتے ہیں کہ یہ لفظ دودھ جو ہے ایک نہیں ہے مگر اس کی محبت میں وہ کہتے ہیں دودھ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ لفظ غلط ہے مگر اس کی محبت میں اختیار کرتے ہیں تو فرمایا کہ اس بچے کی جب محبت میں اس قدر کرتے ہو اگر تمہیں نبی سے محبت ہے تو تم کم از کم اس کی طرح چیزا وغیرہ تو بنا دیں تم کی سنت پر چلنے کی تو کرتے تو سنت کا محبت کا فرمایا کہ محبت کیا چیز ہے محبت ہے کہ انسان جس کے ساتھ محبت ہوتی ہے اس کا مباح ہو جاتا ہے مبری ہو جاتا ہے فرما بازاری کرنے والا ہو جاتا ہے اس کے طریقے پر چلنے والا ہو جاتا ہے اس کی اتباع کرنے والا ہو جاتا ہے فرمایا کہ اس کے اندر ذکر ہو رہا تھا تین اصولوں کا ایک اصول اس کے اندر ہے پارٹی کی اختیار کرنا دوسرا اصول اس کے اندر ہے ذکر کا کا رضا رسم و بھی اپنے رب ذکر کرنا آپ علماء پر مانے ہیں کہ ذکر کو علماء نے تین سے تقسیم کیا ہے تین قسموں پر تقسیم کیا ہے ایک ذکر ہے ذکر تصوراتی اسی طرح ایک ذکر ہے ذکر قلبی اور اسی طرح ایک ذکر ہے ذکر لسانی ایک ذکر ذکر ہے تصوراتی اور ایک ذکر ہے ذکر قلبی اور ایک ذکر ہے ذکر نشانی فرمایا کہ ذکر ذکر تصوراتی یہ ہے کبھی انسان کے دل کے اندر اللہ کی عظمت کا خیال آ جائے کبھی انسان کے دل کے اندر اللہ کی عظمت کا خیال آ جائے اور اس کو اپنی گناہ یاد آ جائے کبھی انسان کے دل کے اندر اللہ کی عظمت کا خیال آ جائے اور اسی وقت اس کو اپنے گناہ یاد آ جائیں تو وہ اس سے لگ جائے اللہ سے توبہ کرنا شروع کر دے اس کو ذکر تصوراتی کہتے براتی اس کو اس طرح سمجھیں کہ کبھی انسان گناہ کے قریب ہو گناہ پر قدرت رکھتا ہو گناہ کے لیے رکاوٹ کی بھی کوئی چیز رکاوٹ نہ ہو اسی وقت اللہ کی عظمت کا خیال آ جائے اور وہ اسی گناہ کو چھوڑ دے اس کو ذکر تصوراتی کہتے ہیں اس کا دوسرا نام خوف خدا بھی ہے تو اسی خوف خدا کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید کے اندر فرمایا بلی من خوف مقام اور پیغی جنتان جو اپنے رب کے مقام سے ڈر گیا اس کے لیے دو باغوں کا ذکر ہے اس کو اللہ تبارک و تعالی دو باغات دیں گے تو فرمایا کہ خوف خدا ایسی چیز ہے جو کہ خداتی ذکر ہے کہ ہر انسان کے اندر اگر پیدا ہو جائے تو انسان ہو سکتا ہے فرمایا کہ دوسری چیز جو ہے وہ ہے ذکر تلبی کہ دل کا اللہ کا ذکر کرنا دل کا اللہ کا ذکر کرنا ذکر تلبی ہے وہ اس طرح سے اس کو آپ اتنا سمجھیں کہ بغیر زبان کو حرکت دیے ذکر سے اللہ کا ذکر کرنا اس کو ذکر الوی کہتے ہیں تیسری چیز ہے ذکر لسانی زبان سے ذکر کرنا اب جو زبان سے ذکر کرنا ہے اس کے لیے ایک حدیث ہے حضرت معاذ بن رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے پوچھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ان افول ایمان کہ اے اللہ کے نبی افضل ایمان کیا ہے تو آپ نے پانچ چھ باتیں بتلائی ان میں سے ایک بات یہ بھی ہے کہ تیری زبان ہر وقت اللہ کے ذکر میں مشغول رہے تیری زبان ہر وقت اللہ کے ذکر میں مشغول رہے یعنی تیری زبان میں اللہ کا ذکر جاری رہے تیرا معمول بن جائے علماء فرماتے ہیں کہ ہم دیکھتے ہیں نا کہ ہر عمل کے اندر ریاکاری نہ ہو فرمایا کہ اگر آدمی ایک آدمی تصویر اٹھا لے اور وہ جو ہے ریاکاری سے بھی ذکر کرے تو وہ بھی فائدے سے خالی نہیں وہ فائدے سے خالی اس وجہ سے نہیں کہ انسان جب اللہ کا ذکر کرے گا اور انسان کی عادت بن جائے گی جب عادت بن جائے گی وہ ذکر تو ریاکاری سے کرے گا جب اس کی عادت بن جائے گی تو بات کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے جب انسان کی عادت بن جاتی ہے تو اس کی زبان سے ذکر نکلتا ہے بے خیالی سے غیر ارادی طور پر اس کا ذکر نکلتا ہے وہ تو ریاکاری سے بات ہے نا ریاکاری سے کے ارادے سے نہیں ہے تو وہ ذکر جو نکلتا ہے اس کا تو اجر ملے گا نا تو اس وجہ سے جو ریاکاری سے ذکر ہو نا وہ بھی فائدے سے خالی نہیں اسی طرح انسان جب اللہ کا ذکر کرتا ہے عادت بنا لیتا ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ آدمی سویا ہوا ہوتا ہے کروٹ بدلتا ہے تو اللہ کا ذکر کرتا ہے اس کے لیے آتا ہے حدیث پاک کے اندر کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہیں گے کہ انسان میں نے تجھے فخش کیا وہ سوچے گا کہ اللہ میں تو میں نے تو کچھ بھی نہیں کیا سارا کام لیا قاری سے کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے ہاں نے ذکر کیا تھا جو ریاض قاری سے پاک تھا وہ کہے گا یا اللہ میں نے تو ایسا کوئی ذکر نہیں کیا اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ تو ریا کاری سے ذکر کرتا تھا مگر تیری عادت بن گئی تھی جب رات کو سویا ہوا ہوتا تھا تو تو کروٹ بدلتا تھا اور اللہ کا ذکر کرتا تھا تو تو سویا ہوا تھا مگر میں تو جاگ رہا تھا میں تو سویا ہوا نہیں تھا تو فرمایا کہ اگر ریاکاری سے ذکر بھی ہو تو وہ بھی فائدے مند ہے تو ضرورت اصول جو ہیں یہ ہیں کہ ایک تسکیہ ہے تسکیہ کاکرگی کو دور کرنا دوسرا اللہ کا ذکر تیسرا جو ہے نماز ان شاء اللہ پھر کبھی وقت آگے اس کا ذکر کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس کا صحیح عمل کرنے کی توفیق آپ ہمیں نماز کا وقت ہو گیا ہے نماز کے طریقے کے متعلق بتلا دیں نماز کا طریقہ یہ ہے کہ